ختم نبوت نوجوانوں جو ہے بچوں پر محنت کی جا رہی ہے ہر اتوار کو پچاس سے لے کر سو تک بلکہ اس سے بھی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں بچے ان کو ختم نبوت کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب کی سرپرستی میں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے چند منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد شرجیل صاحب سرگودا سے تشریف لا رہے ہیں انہیں دعوت دے رہا ہوں الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله الله وخاتم النبيين وكان بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم و صدق کا رسول نبی الکریم ہم شمع رسالت کے پروانے ہم شمع رسالت کے پروانے شولوں سے محبت کرتے ہیں ہم شمع رسالت کے پروانے شولوں سے محبت کرتے ہیں اے زست ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں واجب الحترام محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آج کی تیسویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے میرے پیارے محترم بھائیوں ختم نبوت کا مسئلہ ایک ایسا ساسی مسئلہ ہے اور ختم نبوت کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہے مگر ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں مثال کے طور پر اگر ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں اس کی کی بنیاد حفاظت نہ کریں تو وہ بنیاد گر جاتی ہے ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی خوبصورت عمارت کی بنیاد ہے اگر ہم نے اس عظیم عقیدے کی حفاظت نہ کی تو یہ سارا کا سارا دین ختم ہو جائے گا مسلمانوں یہ دین اسلام پیغمبر اسلام حضور علیہ السلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہے یہ آخری دین ہے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کے بعد اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا پیغمبر کے دین کے بعد اللہ کا کوئی نیا دین نہیں آئے گا اللہ نے تمام نبیوں سے زیادہ جو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی وہ پیغمبر عربی کو عطا فرمائی ہے مسلمانوں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتہائی زیادہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت مداح رسول عربی ہیں پیغمبر کی مدہ بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا وہ احسن من کلم تارا کتو آئین وہ اجملا من کلم تلی دن نساؤ خلکتا مبرام من کلی بن کان کا قد خلکتا کما تشاؤ آج تک کسی آنکھ نے پیغمبر جیسا حسین دیکھا ہی نہیں آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنم دیا ہی نہیں جیسا جنم حضرت نے محمد عربی کو دیا ہے ہے مسلمانوں اسی بات پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا سوچتی دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مسلمانوں اللہ نے پیغمبر کو میراج پر بھی بلایا پیغمبر کی کیسی شان ہے اللہ نے ہمیں معاج کرانی ہو اللہ نماز کی طرف بلاتا ہے اللہ نے کو کرانی ہو کوہ تور پہ بلاتا ہے اللہ نے پیغمبر اسلام عبداللہ کے کے چاند آمینہ در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ حضور علیہ السلام کو میراج کرانی ہو تو جہاں دنیا کا نظام ختم ہو جائے جہاں جبرائیل رک جاتا میری مراد اللہ سدرات المنتحہ سے پار بلاتا ہے مسلمانوں اٹھو یہ پیغمبر بھی عظیم اس کی ختم نبوت کا کام بھی عظیم ہے مسلمانوں جب لاہور کی سرزمین پر لاہور کے نوجوانوں نے لاہور کی سڑکوں کو رنگین کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا ان نوجوانوں کے ان نوجوانوں کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا تو مسلمانوں سید امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ان نوجوانوں کے خون کا ذمہ دار سید عطا اللہ شاہ خود ہوگا مسلمان مسلمانوں پھر اس نتیجے میں کیا ہوا حضرت حضرت شاہ صاحب کو روزہ رسول سے روزہ رسول سے خزرا سے پیغمبر کے سلام آ رہے ہیں تو مسلمانوں آج کے بعد عہد کرو اپنی تو قربان کر دیں گے اپنی جانے تو قربان کر دیں گے مگر پیغمبر کی اجزاد پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے کی محمد سے وفات نے کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین